سوال یہ ہے کہ مسلمان کیوں تشدد پسند ہو گئے اس زمانے کے جو مسلمان ہیں ایک طرف سے آپ دیکھیں تو تشدد پسند ہو گئے کچھ لوگ پیسو سینس میں ہیں کچھ لوگ ایکٹیو سینس میں یعنی کچھ لوگ باقاعدہ گن اور بم چلا رہے ہیں کچھ لوگ گن اور بم کی باتیں کرتے ہیں یا کم از کم جسٹیفائی کرتے ہیں ان کو تو ساری مسلم مغرب کے خلاف یعنی ویسٹ کے خلاف نفرت میں مبتلا ہے دیکھیے یہ بہت زیادہ دیپ میں جانے کا معاملہ ہے کہ کیوں دوسری دنیا میں جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہاں ترقیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی مسلم دنیا میں اس میں لڑائی پڑائی ہو رہی ہے ہر جگہ لڑائی کچھ لوگ عمل لڑ رہے ہیں کچھ لوگ لڑائی کی باتیں کرتے ہیں جہاں تک میں نے اس کو سمجھا ہے اس کے اسباب تاریخی ہیں یہاں میں یاد دلاؤں کہ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسلمان کو پسماندہ ہو گئے مثلاً مشہور عرب رائٹر امیر شکیب ارسلان کی کتاب ہے لمازا تاخر مسلمون وہ تقدم ہو ہو کیوں مسلمان پیچھے ہو گئے اور دوسرے لوگ آگے ہو گئے اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پچھلے پن کا سبب یہ ہے کہ وہ جہاد چھوڑ دیا انہوں نے بہت ہی انوکھی بات ہے جہاد چھوڑا کہاں مسلمان دو سو سال سے جہاد ہی تو کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں جہاز قتال تو مسلمان دو سو سال سے جہادی تو کر رہے ہیں سلطان ٹیپو اور جواد اللہ سے لے کر آج تک جہادی جہاز چل رہا ہے تو مسئلہ یہ نہیں کہ جہاز مسلمانوں نے چھوڑ دیا جہاد کر کے ریزلٹ کو نہیں نکل رہا ہے یعنی انسپائٹ آف گریٹ جہاد why have Muslim failed to attain the result مسئلہ یہ ہے الٹا کیوں ہو رہا ہے مسلمان اور ان کی تباہی بڑھ رہی اور ان کی ناکامی بڑھ رہی تو یہ جہاد نہیں ہے اصل بات یہ جہاد جہاد ہوتا تو اللہ کی مدد ٹوٹ پڑتی دیکھیے جہاد ایک ہی چیز ہے انہیں یعنی اللہ کے لیے کوشش اللہ کے لیے محنت اللہ کے مشن میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا یہ جہاد ہے جہاد تو کہہ چیز ہے کہ اگر کچھ لوگ کرے جہاد تو اللہ کے بعد ٹوٹ پڑے گی بل سر اللہ میں سر تو یہ جہاز نہیں ہے یقینی طور پر یہ ہے ٹرائبل کلچر قدیم زمانے میں ساری دنیا میں ٹرائبل نظام تھا ٹرائبل نظام میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی تلوار اس زمانے میں اور کچھ تھا ہی نہیں ایک ہی چیز تھی وہ تلوار وہ جہاں کوئی بات ہوئی تلوار نکل آئی لڑائی ہونے لگی تو یہ جو تشدد ہے مسلمانوں میں یہ ٹرائبل کلچر کا کنٹینیوشن ہے ٹرائبل کلچر کا کنٹینیوشن ہے دیکھیے ہوا یہ کہ عرب میں سیون سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں اسلام کا ظہور ہوا یعنی چھ سو دس عیسوی میں رسول اللہ نے اپنا مشن شروع کیا عرب میں تو اس وقت عرب میں ٹرائبل ایج تھا قبائل کا دور تھا اور قبائل کے درمیان جو کلچر تھا وہ تھا تشدد کلچر اس زمانے کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہمارا کام تو لڑنا پڑنا ہے کوئی دوسرا نہ ملا تو ہم اپنے لوگوں سے لڑنے لگتے ہیں واہ آنند اللہ بکرین اللہ خانہ کیسی عجیب بات ہے یہ ٹرائبل کلچر کی بہت ہی صحیح تصویر ہے لڑنا پھرنا ہے ان کو کوئی اور نہ ملے تو اپنے لوگوں سے لڑنے شروع کر دیں گے تو ٹرائبل کلچر سوٹ کلچر تھا تلوار کلچر ہر آدمی کے پاس رہا ہوتی تھی زمانے میں اب تو ہم ایک قانونی نظام کے تحت رکھتے ہیں اس میں افراد کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے اب ہتھیار رہتا ہے آرمی کے پاس فوج کے پاس اس زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا تو ہر آدمی تلوار رکھتا تھا اور جب کوئی بات ہوئی تلوار نکل گئی تو اسلام ایک پیسفل مذہب تھا مکمل مانو پیسفل مذہب اسلام مکمل مانو پیسفل مذہب تھا اسلام کو کوئی تعلق تشدد سے نہیں اسلام تو ایک توحید کا عقیدہ ہے کہ آدمی اللہ کو ڈسکور کرے اللہ کی برفات حاضر کرے اللہ کی محبت میں جیے یعنی محبت خداوندی میں جینے کا نام اسلام ہے وہ لدین امن اسد حب اللہ تو حب شدید جہاں سب سے بڑی چیز ہو وہاں والد کا فائنینس کا کیا کام قرآن میں ایک امن اشد حب اللہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو اسلام تو محبت کلچر کا نام ہے محبت کلچر پیس کلچر اس کا نام ہے اسلام لیکن جس زمانے میں جس سماج میں اسلام آیا وہ لوگ تھے ٹرائبل کلچر پر تو ان کی طرف سے تلوار نکلی کیونکہ وہ شرک پر تھے اس زمانے میں تو انہوں نے چاہا کہ وہ توحید کی دعوت کو کچلتے تو تلوار لکھ کھڑے ہو گئے تو ناگزیر دفاع کے طور پر رسول اور اصحاب رسول کو غاز آباد میں جانا پڑا دفاع کے طور پر یہ قاتل الدین یا قاتل کو جو تم پر اٹیک کر رہے تو اسے بطور دفاع جگ کرو بس ادروائز اسلام محبت کا مذہب ہے پیس کا مذہب ہے امن کا مذہب ہے الزین امن ارشد حب اللہ تو دیکھیے تشدد جو تھا اسلام کا ایک ٹیمپرری حصہ تھا زمانے کے حساب سے حصہ تھا وہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا تو وہ دور ختم ہوگا تو دور ختم ہوگا تو بھی ختم اب لڑنے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تو اسلام میں دیکھیے اسلام اصلا توحید کا مذہب ہے اور توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کے معرفات حاضر کرو اللہ سے محبت کرو اللہ کی عظمت میں جینا سیکھو یہ سارا سارا پیسفل کلچر ہے لیکن چونکہ اس زمانے کے لوگوں نے حملے کیے اٹیک کیا اگریسر کیا تو رسول اور صاحب رسول کو لڑائی لڑنا پڑا تو یہ اسلام کی تاریخ کا وقتی حصہ تھا ٹیمپرری پارٹ تھا یہ اسلام کی تعلیم کا مستقل حصہ نہیں تھا لیکن بعض احباب سے وہ کنٹینیو رہا چلتا رہا یہاں تک آج تک چل رہا ہے اب زمانہ بدل گیا اب دنیا میں ہر قسم کی اپرچونیٹیز کھل گئی اب کوئی رکاوٹ نہیں اب کوئی آپ کو جو کہتے ہیں ریلیجس پرسیکوشن وہ دور ہی ختم ہو گیا اس دور میں ریلیجس پرسیکوشن کا زمانہ تھا اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کے خلاف تشدد کیا اب تو وہ دور ختم ہو گیا اب تو آزادی کا زمانہ ہے ریلیجس فریڈم کا زمانہ ہے کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ کو مذہب کے معاملے میں رکاوٹیں کوئی ڈالے تو اب لڑنا کیا کسی لڑنا